اور اسی بچے پر تکیا لگائے جن کا استر قناویز کا اور دونوں ہے کہ میں اتنی جھکے ہوئے کنچی سے چن لو